كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على تعام المسكين صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين رب العزتني انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اپنی تمام تخلیقات میں اس کو فضیلت عطا کی زمین و آسمان کی تمام طاقتیں تمام توانائیاں فطرت کو اس کے لیے مسخر کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ کون سی ایکسٹرا کوالیفکیشن ہیں وہ امتیازی خصوصیات ہیں یا وہ کن اضافی خصوصیات کا حامل ہے جن کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے جہاں تک نماز روزے کی بات ہے تو وہ اللہ کی ہر مخلوق اپنی جگہ نماز پڑھ رہی ہے ان کے رکوع و سجود میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے نماز کی رکتوں میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے نماز کے طریقے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہر چیز اپنی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جس طرح سابقہ امتیں تھیں نماز وہ بھی پڑھا کرتے تھے لیکن نماز کی رکعتوں میں فرق ہوتا تھا طریقہ کار میں فرق ہوتا تھا کسی کی نماز میں سجدہ نہیں تھا کسی کی نماز میں رقو نہیں تھا اسی طرح رب العزت فرماتے ہیں کل کا دار صلاته ہوا ہر مخلوق پہلے اللہ نے پرندوں کا ذکر کیا دیکھو کس طرح پگ پھیلاتے ہیں پھر سمیٹ لیتے ہیں جس طرح تم قیام میں کھڑے ہوتے ہو پھر جھک جاتے ہو اسی طرح ان کے پر کھلتے اور پھر بند ہوتے ہیں پھر وہ جھپٹتے ہیں تو فرمایا کل ان کا جالم صلاح تصبیح ان میں سے ہر ایک اپنی نماز سے اپنی اس سلاح سے واقف ان میں سے ہر ایک اپنی سلاد سے واقف ہے اور اپنی تصدیق سے بھی واقف ہے تو یہ تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے سبدہ والوں نہ تصبیح ہوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم تفقع نہیں رکھتے ان کی تسبیح کا تمہیں سمجھ نہیں کہ وہ کس طرح تسبیح کرتے اور فرمایا جو سب اللہ معاف سماوات معاف لب اور فرمایا تو سب اللہ سماوات سب و منفی ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کوئی ان کے اندر ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی مجرد یہ وہ صفت نہیں ہماری تصویر وہ تو فرشتے تھے لگے ہوئے جو میں ہے وہ رکوع میں ہے جو قیام میں ہے وہ ازل سے لے کر ابر کا قیام میں رہے گا جو سجدے میں وہ سجدے میں رہے گا تصویر کرنے والے تو بہت سے تھے اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شاہ سمایا صحابہ سے تم نے وہ کرکڑاہٹ وہ چرچراہٹ سنی ہے تو میں نے سنی ہے تو صاحبہ نے کہا کہ ہم نے نہیں سنی تو آپ نے فرمایا آسمان چرچرایا ہے اور اسے چرچرانا بھی چاہیے اللہ کی قسم اس کا کوئی چپا خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام رکو اور سجود میں نہیں پڑا آسمان کیا چیز ہے اس وقت تو صرف یہی نظر آتا تھا نا اب ہماری جو سمجھ میں اس کی وسط آئی ہے اور بعد میں آنے والی نسلوں کو جو اس کی وسط نظر آئے گی وہ تو کوئی اور چیز تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ خصوصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم افضل قرار دیے گئے پھر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بچے پالتے ہیں لیکن اپنے بچے تو چڑیا بھی پالتی ہے پھر تو اسے بھی افضل ہونا چاہیے تھا کمزور سے کمزور ترین مخلوق بھی اپنا بچہ پالتی پھر یہ کہ شاید ہم اپنے گھر بناتے ہیں تو وہ تو چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے چیونٹیاں بھی اپنا گھر بنا لیتی اپنا گھر بنانا یہ تو کوئی افضل البشر ہونے والی بات نہیں مزہ تو سادہ نا چڑیا اپنے بچے پالتی ہے تم کسی کے بچے پالو یہ ہوئی ایکسٹرا کوالیفکیشن چڑیا صرف اپنا گھر بناتی ہے تم کسی اور کی چھت بھی بنا کر دو پھر تو ہوئی اسٹرا کوالیفکیشن چڑیا صرف اپنے بچوں کا دفاع کرتی ہے تم اب دوسروں کے بچوں کا بھی دفاع کرو پھر تو ہوئی بات اپنے سوا دوسروں کی فکر بھی کرنا یہ ہے افضل بات صرف اپنی فکر اپنے پیٹ کی فکر اپنے بچوں کی فکر یہ تو حیوانات بھی کرتے یہ تو سانپ بھی پتنی جو ہے وہ بھی اپنے بچے پالتی ہے یہ وہ ایسی بات نہیں قرآن حکیم نے اس چیز پر اتنا زور دیا ہے اور احادیث میں اس کو اتنا ایکسرسائز کیا گیا ہے کہ سمجھ یہ لگتی ہے کہ ایمان کے بعد نماز اور اس کے بعد پھر یتیموں کی فکر ہے بیواؤں کی فکر ہے اسیروں کی فکر ہے غریبوں کی فکر ہے ارشاد فرمایا آئی تلزی یو الدین ہم ہر نماز میں پڑھتے یہ آخری دس صورتوں میں سے ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہوتی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا آپ اس شخص سے واقف ہوئے جو قیامت کا منکر ہے حشر و نشر کا منکر ہے حساب اور کتاب کا منکر ہے جنت اور جہنم کا منکر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے شخص کی چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو اس کی نشانیاں کیا ہے آر آئے جی یہ قزے بوبین فضال کا الزی یا یتیم یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جھڑکتا ہے یتیم کو ولا یا خود دو اعلی مسکین اور کبھی کسی مسکین کو کھانے کی طرف ترغیب نہیں دیتا نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو کہتا کہ میں غریب کو یتیم کو کھلایا کرو نہ کسی غریب یتیم کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے اس کے لیے اور ٹائم بھی لگاتا ہے لیکن کسی غیر فقیر جو ہے وہ غیر دوسرا جو مسکین ہے اس کے کھانے کی کوئی سبیل کرے اس کے پیٹ کو بجنا آپ کو بجانے کی کوئی سبیل کرے ایسا آدمی یہ کام نہیں کرتا فرمایا فوائل للمسلین تو پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے وہ کیسی نماز ہے اس کی عادت بن گئی ہے جیسے ایک آدمی وضو کرتا ہے یا ہاتھ منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد وہ تولیا پکڑ کے منہ سکھاتا ہے اور کنگھی کرنے کے لیے یا منہ دیکھنے کے لیے شیشے کے پاس چلا آتا ہے یہ اس کی عادت ہے روزانہ کی آپ وہ شیشہ وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دیجئے ہفتہ اشرا آدمی ٹھیک وہاں پہنچ جائے گا جاتا نہیں لگا ہوا تھا شیشا پھر وہاں جا کے پتا چلے گا شیشہ نہیں ہے دوسری طرف بدلی ہو گیا یہ نماز ان کی عادت بن گئی ہے وضو کر کے وہ مسجد چلے آتے ہیں لیکن اس نماز سے انہوں نے سیکھا کچھ نہیں فوائل للمصلین ویل ہلاکت یا جہنم کی وہ وادی جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے دن میں ستر بار یہ کس کے لیے نمازیوں کے لیے اللہ دین رحمان صلاحت ان جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں کس لیے رب ان کو بلاتا ہے اپنے پاس اور یہاں سے لے کے جاتے کیا آپ دیکھتے ہیں آپ ریچارج کرنے کے لیے جب میل پلاگ کہیں لگاتے ہیں تو اس کی ایک ٹانگ بھی اگر صحیح نہیں لگی ہے ٹچ نہیں کر رہی اندر فی میل پلگ کو تو وہ دس گھنٹے بھی لگی رہے تو چارج نہیں ہوگی صرف لگے رہنا چارج ہونے کی نشانی نہیں ہے اسی طرح وہ پانچ نہیں سات نمازیں بھی پڑھ لیں سات اشراق اور تحجد کو بھی شامل کر لیں لیکن لیڈ لگی نہیں ہے صحیح تو ریچارج ہوتے نہیں ہیں وہی کیفیت ان کی رہتی ہے جیسے آتے تھے ویسے چلے جاتے جو اپنی نمازوں سے نمازوں کے مقصد سے رافل ہیں اللہ جی نہ ان کی نمازیں صرف ریا کاری ہیں اور وہ عام استعمال کی چیزیں مانگے نہیں دیتے پھر سوشل بات آ گئی نمازیں تو تب نمازیں ہیں کہ تیری نمازیں تیرے اندر اتنا حلم بھر دیں تیرے اندر اتنا درد بھر دیں کسی کا کہ تو کسی غریب کو بھوکا نہ دیکھ سکے کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں نہ دیکھ سکے پھر تو پتا چلا کہ تیری نماز نے تیرے دل میں گداز پیدا کیا کوئی سوز پیدا کیا ہے کوئی درد پیدا کیا ہے تجھے کوئی فکر ملی ہے اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل جنت اہل جہنم کو دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے قرآن حکیم میں بہت سی جگہ ہے کہ اہل جنت جنت میں بیٹھ کر جہنم کا نظارہ کر لیں اور صحابہ کے لیے یہ ایمان بل تھا ہمارے لیے اب یہ ایمان بل نہیں رہا ہے آپ مدراس کا میچ جہاں بیٹھے ہوئے اپنے اے سی میں دیکھ لیتے کیسے دیکھتے اب گھر بیٹھے لندن کا جو ہے وہ میچ دیکھ لینا اور امریکہ کے خبریں دیکھ لینا آپ وہ کوئی ایمان بالغیب نہیں تھا ہمارے تو ایمان بھی شہادہ ہو گیا یہ صحابہ کے لیے ایمان بل تھا یہ کیسے دیکھ لیں گے اور تم اپنے امال کو دیکھو گے صحابہ کے لیے ایمان بل تھا ہمارے لیے ایمان بھی شہادہ ہے اب وہ ویڈیو لوگ اپنے کیے ہوئے کہ ایک سال پہلے کی تقریب دیکھ لیتا آدمی تو دیکھ لیا حرم میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوتے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کوئی دیکھ لیتا اپنی نماز اللہ کے یہاں ایسا بندوبست ہے زمین کا ہر ذرہ آپ کے عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے آڈیو بھی ویڈیو بھی اور آپ کو دکھائی جائے گی تو ان سے سوال کریں گے ماشاء کا کم فی سکا صاحب آپ تو بڑے تلم تھے بڑے دانا دینا تھے آپ کو وہاں کون سی چیز لے گئی ماشالہ کا کم فی سکا آپ کیوں جہنم میں چلے گئے کس چیز نے پہنچایا آپ کو وہ چار چیزیں کوٹ کریں گے پلک کی جب وہ جواب دیں گے اہل جہنم لم کو من مسلم اب وہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں تھے وہ مسلمان سے جل رہے تھے اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز مسلمان پر ہی فرض ہے نا کافر پر فرض نہیں ہے ہندو عیسائی یہودی پر فرض نہیں ہے ہماری نماز یہ تو یا اللہ آمنو ایمان والوں پر کار لم نہ کو مل ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ولم نہ کو تعمل مسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے نماز کے بعد فوری جو ہے وہ سوشل بات ہے ہمیں مسکین غریبوں کی کوئی فکر نہیں تھی ہمارے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہو بس ہمارا گھر جو ہے وہ اس کے اندر وافر مقدار میں ہونا چاہیے میرے لیے بھی اور میری سات پشتوں کے لیے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں وکنڈا نخود مال خائزین ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ بیٹھے گپے مارا کرتے لا یعنی مناظرے ہو رہے لا یعنی نہیں ہو رہی ہیں سیاستدان زیر بحث آ گئے تو رات بارہ بجے تک سیاستدان جو ہے وہ سیاست ہی چل رہی ہے نماز آئی ہے اذان ہوئی ہے گزر گئی ہے بس یہ لگیں گے فلاں سیاستدان ٹھیک ہے فلاں سیاستدان ہے وہ غلط وہ قزب ہو گیا اور ہم بدلے کے دن کو جٹلایا کرتے تھے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا قیامت نہیں آئے گی کہے تو کافر ہو جائے گی کہے تو مسلمان ہی سے مار دیں ہاں عمل سے یہ کہتا ہے کہ نہیں آئے گی کال سے نہیں کہتا کافر ہو جاتا ہے عملی کافر ہے کالی کافر نہیں ہے عمل کو انالائز کریں تو سامنے آ جائے بات اذان ہوتی ہے حی اللہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چوکڑیاں بٹھا کے کیا سمجھتے ہیں اس کو یہ جس نے بلایا مسجد یہ ان کا آقا نہیں ہے حاضری کے لیے نہیں اس نے بلایا صبح ساڑھے چار بجے اٹھتے جا کے کارڈ پنچ کرتے ہیں کیوں تین ہزار ملتے ہیں نا کلاس بلاتا ہے تو پانچ منٹ پہلے جاتے ہیں رب بلا رہا ہے تو نہیں آ رہے تو ان کا رب کون ہے کیا سمجھتے ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسجد میں چلے آئے ہیں یہ بڑے بزدلے ہیں ڈرتے ہیں ہم شیر ہیں ہم نہیں ڈرتے اور یہی لوگ جب مر جاتے ہیں پھر ان کی قرآن خانی کے نوٹس لگتے تو بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے جب وہ اپنا دماغ کہ رب سے زندگی پر نہیں ڈرا وہ اس کے آگے محتا نہیں دیکھتا وہ اذان ہوتی ہے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے فراؤن کی جوتی کی طرح اس کی مڑی ہوئی نوک والی جوتی جو ہے وہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اب مر جاتا ہے تو ان کی قرآن خانی کریں جی اپنی قرآن خانی ہر آدمی خود کیوں نہیں کرتا روزانہ پڑھ لیا کرو نا ایک رکو اگر تمہیں یہ ایمان ہے تمہارا کہ یہ ہمارے کام آئے گا تو اپنی قرآن خانی روز کر لیا کرو ایک سپارہ روز کرو مہینے میں ایک قرآن ہو جائے گا کہ قرآن خانی کے لیے روحانی چندہ ہوتا ہے یہ چندہ ہوتا ہے یہ جو بیٹھ کے بعد میں قرآن خانیاں کرتے ہیں نا یہ روحانی چندہ ہوتا ہے بےچارا مسکین چلا گیا کچھ نہیں لے کر گیا برائے مہربانی چندہ اکٹھا کریں اس کے لیے بھیجنا ایسا اچھا، دنیا میں کوئی نہیں پسند کرتا کہا جانا جی فلان چودھری صاحب بہت ہو گئے چندہ جمع کریں ان کے بچوں کے لیے کہتے نہیں یہ میری بےزتی ہوگی میرے بچے آنکھ نہیں اٹھا سکے کہ چندہ ہوا میرے لیے لیکن قرآن خانی میں کوئی آنکھ نہیں جھکتی آپ کو اللہ نے اتنی زندگی دی عقل دی جوانی دی صحت دی تو اپنی قرآن خانی خود کریں جس طرح اپنی کمائی روز خود جا کے ڈیوٹی کرتے یہ ہے ایمان دل آخرا کی تقزیب ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے اس کا اللہ کی کتاب پر جس میں حرام کی گئی ہے ایمان کوئی نہیں بڑی سیدھی سی بات ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال کر لیتا ہے یعنی اس کا ارتکاب کرتا ہے ما آمن بالقرآن وہ قرآن پر ایمان نہیں یہ سکہ دنیا میں چلے گا اس کو قولی ایمان دنیا میں بینیفٹس لے گا اس کلمے کے نکاح ہوگا جنازہ ہوگا وراثت ہوگی یہ ایمان وہ سکہ نہیں جو قیامت میں چلے گا وہاں وہ ایمان چاہیے جو رب کو مطلوب یہ دنیا کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دکھا کر جنت میں نہیں جا سکو گے بہرحال یہ بات ہوئی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا پھر سورہ ادار میں فرمایا ہوا یوت امون تام عالا مسکین و یتیمن و اسیرا یہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیموں کو اور اسیروں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے مسکین و یتیمن و اسیرا مسکین یتیم اور قیدی انما نطعمکم لوجه اللہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہمیں بندلا تھینکس نہیں چاہیے تمہاری طرف سے نہ کوئی بدلا چاہیے نہ ہی ہم شکریہ کے روادار ہیں ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہم نے تو اپنے رب کی خاطر تمہیں کھلایا جو چاہتا ہے کہ رب کو کھلائے وہ روایت سنی نا آپ نے مولانا روم کی وہ جو بیٹھا ہوا تھا ایک گدڑیا اور کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس ہو تو میں تجھے کھانا کھلاؤں میں تجھے اپنی بھیڑوں کا دودھ پلاؤں میں تیرے کپڑے دھوؤں میں تیری جوئیں نکالوں میں تجھے نہلاؤں دہلاؤں تو موسا علیہ السلام نے پوچھا یہ تو کس سے کہہ رہا ہے میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں فرمایا تو نے تو کفر کر دیا نہ کھانا نہیں کھاتا میں اللہ کو نہانے کی حاجت ہے اب اس آدمی کو شوق لگا وہ تو پیار میں کر رہا تھا نا تو پتا چلا کہ میں راضی کرتے کرتے ناراض کر بیٹھا ہوں اس نے چیخ مارے جنگل کی طرف دوڑا تو وہی آمدن بر منسا آج خدا از مارا تو از بندہ ہے مارا کر دی جدا تو برائے وصل کردن آمدی میں برائے فصل کردن موسا مجھے بھی پتا تھا اس نے تو مجھے وہ محبوب سمجھا تھا جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے وہ تھکتا ہے تو اسے وہ مٹھیاں بھی دباتا ہے وہ میری وہ خدمت کر رہا اب دیکھنا آپ کا بچہ ہے جب آپ کوئی چیز لا کے اسے دیتے ہیں وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے میرا باپ میری اتنی خدمت کر رہا تو کیا کہتا ہے ابو میں بھی آپ کو ٹافیاں لے کر دوں گا اب وہ اپنے آپ سے آپ کو ناپ رہا ہے اور میں جب بڑھاؤں گا تو میں ایسی ہی ریل کار آپ کو بھی ابو لا کر دوں گا حالانکہ اس کا ابو اس ریل سے اس ٹافی سے بے نیاز ہے لیکن اس کا پیار تو کہتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ری پے کرے وہ پلٹ کے باپ کو دے میں جب بڑا ہوں گا تو میں بھی ابو آپ کو اٹھاؤں گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بے نیاز ہے جتنا آپ اپنے بچے کی ان باتوں سے بے نیاز ہے لیکن بچے نے تو اپنی محبت کا اظہار کرنا نا وہ گدریا تو محبت کا اظہار کر رہا تھا تو فرمایا اگر تم مجھے کھلانا چاہتے ہو میری یعنی نعمتوں پر نظر پڑے اور تمہارے اندر پیار آئے اور تم ری پے کرنا چاہتے ہو تو کسی مسکین کے منہ میں لکما ڈالا کرو یوں سمجھو رب کو کھلایا یہ پھر آگے چلتے ہیں یہ ذرا سن لیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم آدم فلم تعدنی اے کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا قال یا رب رب کیف اعودک وانت العالمین اللہ میں تیری زیارت کیسے کرتا میں تیری تیمارداری کے لیے کیسے آتا حالے کہ تو رب العالمین ہے قال ما علمت ان عبدی کالا فلم تجھے پتا نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو اس کے پاس نہیں گیا اما عالم کا انا کا لو اٹھتا لوگ کا نہیں انڈا کیا تجھے پتا نہیں اگر تو اس کی زیارت کرتا تو مجھے وہاں پاتا تو اس کے پاس نہ آتا میرے پاس آتا یاد نہ آیا کا سلام تو تم میں نے سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا کھلایا نہیں ہے کالے وہ کہے گا اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا جبکہ تو خود جہانوں کا پالنے والا ہے کالا ہو اب جی فلان فلم تجھے پتا نہیں میرے فلان بندے نے کھانا مانگا تھا بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلایا اما لو لوجت تجھے پتا نہیں اگر تو نے اسے وہ کھانا دیا ہوتا تو آج وہ کھانا تجھے میرے پاس ملتا تو وہ مجھے دیتا وہ آج میرے پاس سے تجھے ملتا یاد آج تسکری تو کا فلان تسکی نہیں میں نے سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا کالا یا رب کئی فرقی کا یعنی کا رب العالمین اللہ میں تجھے کیسے پلاتا تو خود رب العالمین جہانوں کا پھیلانے پلانے والا ہے کالا فلان فلم تسک تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا اما عالم کا کا لو سکی کا واجٹ تجھے پتا نہیں اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو آج وہ پانی میرے پاس ہوتا میں تجھے پلاتا آج وہ کھانا میرے پاس رکھا ہوتا میں تجھے کھلاتا تو نے اس کا حال پوچھا ہوتا میں تیرے حال پوچھتا رواہ مسلم یہ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من من نفس عن مؤمن الدنيا نفس اللہ عنہ قربت قرب یوم القیام ابھی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی کسی تکلیف کو ہٹاتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے قیامت کی تکلیف کو ہٹائے دنیا میں آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے آپ کی خوش قسمتی تھی کہ شیئر آپ کو مل رہے تھے اور بد ہے کہ آپ نے گنوا دیے اسے کوئی اور کھلا دے گا کوئی اور وہ شیئر خرید لے گا آفت کا تو دنیا کی تکلیف ہٹاؤ گے تو بدلے میں دنیا کی نہیں دنیا کی تو ہٹ ہی گئی اس لیے کہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے آخرت کی قرب آخرت کی سختی اللہ ہٹائے یہاں بھوک ہٹاؤ گے تو آخرت کی بھوک مٹائے گا یہاں پیاس مٹاؤ گے تو آخرت کی پیاس مٹائے گا ومن یسر اعلی محسر یسر اللہ علیہ کی دنیا والا جو کسی کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا سختی کے اس کے مشکل حالات کو دور کرے گا اللہ قیامت کی سختیوں کو اس کے اور آخرت کی اور دنیا کی سختیوں کو اس کے ہٹائے گا وہ من مسلمن جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا ستارا اللہ فی دنیا والا آخرا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے سطر چھپائے گا اس کے عیب چھپائے گا ہم سب گناہ گار ہم سب عیبی ہیں کسی کے عیب سامنے نظر آ گئے کسی کے چھپے ہوئے کل بنی بنی آج و عید الخط ہوا بھی ہم سب خطا کار ہیں کچھ لوگوں کی ظاہر ہو گئی ہیں کچھ کی چھپی ہوئی ہیں جن کی چھپی ہوئی ہیں ان کی رب نے چھپائی ہوئی ہیں تو اگر تمہیں کسی کا کوئی بھید مل جائے تو اسے چھپا لیا کرو تاکہ اللہ تمہارے عیب چھپائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی آخرت میں اگر حساب کتاب بھی ہوگا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مخلوق اور اس بندے کے درمیان پردہ ڈال کے حساب لے گا میں اور تو دونوں اور یہ سہولت یہ فیسلٹی اسے کیوں ملی تو دنیا میں ایپ چھپایا کرتا تھا میں نے پسند نہیں کیا کہ تیرے ایب آج لوگ دیکھے معاملہ رب اور بندے کے درمیان چلا جائے گا پردہ گرا دو اس لیے کہ یہ پردہ نہیں کرے گا تو وہاں پہ سارے مخلوق دیکھیں تیرے اپنے پرائے دیکھیں آؤن آؤ ما کان ماں فی آؤن نیاسی جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے اپنا کام اگر آپ نے کروانا ہے تو کسی مسلمان بھائی کے کام میں بھاگ دوڑ شروع کر دیجئے رب آپ کے کام میں لگ جائے اور رب جس کے کام میں لگ جائے ناممکن کو ممکن بنانا اس کے لیے مشکل نہیں وہ ماضال کا اللہ یسیر اللہ کا اللہ یسیر اللہ کے لیے بہت آسان چیز ہے اور یہ آزمائی ہوئی چیز بہت سے کام جب ناممکن نظر آتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کسی مسلمان کے ان کاموں میں لگ جائیے بھاگ دوڑ شروع کر دیجئے جو ممکن ہے آپ کسی مسکین غریب بے سہارا کے غریب بچے کے لیے باغ دوڑ کریں اسے دوائیاں لا لا کے دیں اسے گاڑی میں ڈال کے اسپتال لے جائیں اس کی تیمارداری کریں اس کے عرض انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کے بچے سے وہ بیماری ہٹا دے اور وہ باغ دور جو آپ نے اپنے بچے کے لیے کرنی تھی وہ آپ نے اس کے لیے کی لیکن اپنے بچے کے لیے جو ذہنی ٹارچر تھی اس سے آپ بچے اس سے آپ کو اللہ نے بچا لیا اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو راوی ہیں حضور فرماتے المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی لا یس وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ولا یسلم اور نہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور نہ اس کو مصیبتوں کے سپرد کر دیتا ہے تسلیم کیا ہوتا ہے سبمٹ کرنا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی اپنے تمام اختیارات اپنا تمام کچھ رب کو سبمٹ کر دیتا ہے رب کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ میرا جو کچھ ہے وہ سے مشکل حالات سے نکالنے کی تدبیریں سوچتا رہتا ہے فکر کرتا رہتا ہے من فی حاجت عقی کان اللہ فی حاجت ہی جو کسی مسلمان کی حاجت کو دوڑتا ہے اللہ اس کی حاجت میں لگ جاتا ہے جو مومن کی حاجتیں پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ اس کے اس کی حاجتیں پوری کرنے کا بندوبست شروع کر دیتا ہے یہ کتنی بڑی سہولت ہے جو دنیا میں ہے آخرت میں جو ہے وہ الگ ہے یمن جان مسلم قربا جو کسی مسلمان سے کوئی دکھ ہٹاتا ہے کرب ہٹاتا ہے اللہ عنہ بہا قربت من قرب یوم القیامہ اللہ اس شخص سے قیامت کے کرب میں سے کوئی کرب ہٹائے گا ایک ہٹاؤ گے تو ایک ہٹا دے دس ہٹاؤ گے تو دس ہٹا دے یمن سطر مسلم اور جس نے مسلمان کی پردہ داری کی جس نے مسلمان کو کے سطر کو چھپایا سطرہ اللہ یوم القیامہ اللہ اسے قیامت کے دن چھپائے گا اس کے عیب چھپائے گا اسے ننگا نہیں کرے گا متفق علیہ یہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخل کو آیا اللہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے یا احب کو ملفا کم لے لے اور تم میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے زیادہ فائدہ رساں ہے زیادہ نفع رساں ہے زیادہ نفع دینے والا ہے میں نا کہ آپ کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے نماز روتا زکات حج یہ اپنی اپنی بات ہے نا اپنی جنت بنا رہے ہیں اپنی جہنم سے بچ رہے ہیں اپنی قبر ٹھنڈی کر رہے ہیں اپنی قبر نور سے بھر رہے ہیں اپنے لیے آپ پل سراب کو منور کر رہے ہیں یہ ساری اپنی فکریں اور میں نے کہا کہ یہ فکر تو سیریا بھی کرتی ہے اپنے بچے تو وہ بھی پالتی ہے اور اپنا پیٹ تو چڑیا بھی بھرتی ہے اور اپنا گھر تو وہ بھی بناتی ہے آپ اشرف المخلوقات تب ہیں کہ کسی بیوا کو گھر بنا کر دیں کسی یتیم کو پالیں اس لیے کہ چڑیا نہیں پالتی دوسرے کے بچے اپنے بچے پالتے پھر تو پتا چلا کہ آپ کے اندر ایکسٹرا کوالیفکیشن اور تم نے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع رساں ہے اس کی مخلوق کے جتنا سوشل کام کے لیے معاشرتی کام کے لیے دوسروں کے لیے اسلام قرآن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تحریر دیتے ہیں جتنا ابھارتے ہیں جتنا زیادہ وہ مطالبہ کرتے ہیں اتنا کوئی اور دین نہیں کرتا اور اس معاملے میں جتنے برے حال ہمارے ہیں اس وقت کسی اور کے نہیں آپ نے فرمایا المکمن و کل بنیاد ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے یا شدھ باز ہو بازا اس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے تب دیوار بنتی ہے نا تب عمارت بنتی ہے نا آج یہ عمارت گری کیوں ہے ہر اینٹ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے لیے ہوں میں نے اپنے اوپر کسی دوسری اینٹ کو نہیں رکھنے دینا میں نے کچھ بھی سیکریفائی نہیں کرنا ہر اینٹ جو ہے وہ اپنا ون تھرڈ جو ہے وہ دیتی ہے سیکریفائی کرتی ہے تو ٹو تھرڈ بچاتی ہے وہ جو میسن بناتا ہے دیواریں پینٹ کی بنائے یا تابوت کی بنائے تو آپ کو پتا ہے کتنا داڑا چھوڑتا ہے کتنا داڑا چھوڑتا ہے کتنی جگہ اگلی ہند کے لیے بچاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی جگہ سیکریفائی کر کے باقی اینٹ مضبوط ہو جاتی اور اگر وہ دوسری کو اپنے اوپر نہیں آنے دے گی تو ہر اینٹ اپنے ہی اوپر کھڑی رہے گی تو نتیجہ ذرا سی ہوا اس دیوار کو گرا دے تو مومن تو سیکریفائی کرتا ہے اور دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے آج ہم اس دیوار کی اینٹیں کھینچنے میں لگے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے یہ بالکل الٹا ہے ہمارے یہاں تو یہ کہ بلی کو پانی پلا بلکہ کتے کو پانی پلا ایک بدکار شخص جنت میں چلا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر سخت پیاس لگی تھی اسے ایک کنواں نظر آیا کنویں پہ گیا تو ڈول کوئی نہیں تھا اور وہ کنویں جو ہوتے تھے وہ ہماری طرح کے چوڑے کنویں نہیں ہوتے تھے اب بھی جو علاقے ہمارے یہاں پٹوار میں ہیں وہاں اب بھی وہ مل جاتے ہیں کنویں اور کشمیر کی طرف ان کو باولیاں کہتے ہیں وہ کنویں کی قسم کی ہوتی ہے لیکن دونوں طرف پاؤں ٹکا کر آدمی نیچے اتر سکتا ہے اور اس میں پانی بھر کے لا سکتا ہے اگر وہ لوٹا وغیرہ نہ پڑا ہوا اب وہاں کوئی لوٹا نہیں پڑا تھا تو یہ صاحب نیچے اترے اور دونوں طرف پاؤں ٹکا کے انہوں نے پانی پیا جب پانی پی کے باہر نکلے تو نے دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے گیلی پیاس کی وجہ تو انہیں فوراً اپنی پیاس یاد آ گئی میری تو ٹانگیں تھیں اللہ نے مجھے دی ہوئی تھی عقل دی تھی شعور دیا تھا میں تو نیچے اترا میں نے تو بجھا دی اب ان ٹانگوں کا صدقہ یہ ہے کہ ان ٹانگوں کو اس کو پانی پلانے میں بھی استعمال کروں پیاز تو اسے بھی میرے جتنی لگی ہوئی صاحب نیچے اترے اب کتے کو تو نیچے نہیں لے جا سکتے تھے موزہ تھا ان کا چمڑے کا اس وقت چمڑے کے موزے ہوتے تھے یہ فیصلہ بات کی تارے لومز نہیں لگی تھی انہوں نے اس چمڑے کے موزے کو بھرا اور لا کے اس کتے کے سامنے ڈالتے رہے پھر نیچے گئے پھر جب تک وہ کتا پیتا رہا پانی یہ بھر بھر کے اسے ڈالتے رہے کتے نے پانی پیا چلا گیا یہ سب اپنے رستے چلے گئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ نے صرف اس کتے کو پانی پلانے کے بخش اور ایک پرہیزگار اور جہنم میں چلی گئی صرف ایک بلی کی وجہ سے اس نے اسے باندھ دیا تھا نہ خود کھانے کا کچھ ڈالا نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود جا کے کھا لے تو آپ نے فرمایا اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں تھے ہمارے یہاں تو اتنا کچھ قرآن اگر کوئی پڑھے گا اور دیکھے گا کہ مسکین اور یتیم اور اسیر کی کس طرح بات ہوتی ہے قرآن حکیم اور کس طرح اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے مجھے کھلانا چاہتے ہو جذبات عمرے تو غریب کو کھلا دو سمجھو کہ رب کو دیا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی درم کسی کو دیا کرتی تھی تو یہ کاغذ کے درم نہیں ہوا کرتے تھے سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا تو وہ اسے خوشبو لگایا کرتے تھے اچھے خوشبو لگا کر پھر مسکین کو دیا کرتے اس نے پوچھا کہ اے اماں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسکین کو دیتے ہو تو وہ اس کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ پر آتا ہے تو اس لیے میں اس کو خوشبو لگاتی ہوں کہ اس درم نے رب کے ہاتھ پر جانا ہے اور دوسری طرف ہمارا حال دیکھے گا تو کیا کہے وہ مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں ایک حقائق لکھی ہے کہتے ہیں کوئی صاحب جا رہے تھے اونٹ پر انہوں نے دو بوریاں لادی ہوئی تو رستے میں کوئی پھٹے حال شخص اسے ملا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے نے کہا بھائی ایک میں یہ گندم ہے اور دوسرے میں ریت بھری ہوئی ہے کہا ریت کیوں بھری ہوئی ہے انہوں نے کہا بیلنس رکھنے کے لیے اونٹ پہ آپ کو پتا جب لاتے ہیں تو گدے کی طرح تو نہیں لاتے اس کی تو دونوں سائڈوں پہ لاتے ہیں اور بیلنس رکھنے کے لیے دونوں طرف جو ہے ایک جیسا لادنا پڑتا ہے اس نے کہا ایک بوری میں ریت بھری ہوئی ہے اور دوسری میں گند بری ہوئی ہے تاکہ بیلنس رہے اور اوپر وہ صاحب بیٹھے ہوئے اس نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا وزن بھی کم ہو جائے تم ریت میں سے نکال دو اور گندم ہی کی بوری کو دونوں طرف دونوں بوریوں میں ایک جتنا بھر کے ڈال لو وزن کم ہو جائے گا بیلنس بھی ہو جائے گا سوچا بات اس نے بڑی ٹھیک ٹھاک کی ہے اگر گندمی میں دونوں بوریوں میں آدھی آدھی بھر لوں تو بیلنس تو ہو جائے گا اور ریت کا وزن بھی کم ہو جائے گا اس نے کہا بات تو اس نے بڑی مندوں والی کی ہے لیکن جب نے گا کہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں پاؤں میں جوتی بھی کوئی نہیں ہے اس نے کہا اتنا عقل مند ہوتا تو اس کے پاس بھی کوئی اونٹ ہوتا کوئی دانوں کی ایک بوری ہوتی کوئی یاد نہیں ہوتی اس نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ مند تو بڑے ہیں لیکن میں ایسی عقل مندی سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آدمی کے پاؤں میں جوتے بھی نہ ہوں اس کے پاس اونٹ بھی نہ ہو اور اناج بھی نہ ہو میں بے وقوف صحیح لیکن میرے پاس ایک بوری گندم ہے اور میرے پاس اونٹ بھی ہے تو آپ جائیے السلام علیکم یعنی بات سمجھ میں آئی ہوئی اس نے عمل کیوں نہیں کیا ان کا اتنا ہی عقل مند ہوتا تو اس کا حال اچھا ہوتا آج ہم قرآن لیے پھرتے اور دوسروں کو درس دیتے ہیں سیٹلائٹ پہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور یہ نظام ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے اور اس کا معاشی نظام دیتے امیر سے لے کر غریب کو دیتا ہے سرکولیٹ ہوتی ہے دولت کوئی غریب نہیں رہتا بات ان کی سمجھ میں لگتی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے لیکن جب ہمارا حال دیکھتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ مقروض یہی ہے سب سے زیادہ ٹانگنے ٹانگیں کھینچنے والے دوسرے کی یہی ایک دوسرے کے دشمن یہی ہیں سب سے زیادہ ایک دوسرے کو گولیاں یہی مارتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم بیوقوف ہی اچھے ہمیں ہمارا نظام ہی اچھا جو آپ کو دے رہا ہے ہمارا ہاتھ اوپر ہے آپ کا ہاتھ نیچے پہلے اپنا حال سدھارے عمل کریں سوشل ورک میں آپ سب سے زیادہ ہوں اب کہتے ہیں فرمایا کرسی میں انا انڈا منک سرا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو میری تلاش ہو تو میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں غریب مصیبت زیادہ آدمی جو ہوتا ہے اس سے دعا کروایا کرے یہ رب کے نزدیک ہوتا ہے کیوں دعائیں کر رہا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا یقین بہت بڑا ہوا ہوتا ہے اگر یہ بات آپ کو سمجھ لگ جائے کہ میں اگر بیمار کی زیارت کروں گا بیمار کی تعزیت کے لیے جاؤں گا تو گویا میں اپنے رب کے یہاں جا رہا ہوں تو اسپتالوں میں سب سے زیادہ گشت کرنے والے کون ہوں مسلمان لیکن ہوتا کون ہے عیسائی پھرتے ہیں اسپتالوں میں آپ کو پتا اس راز کو انہوں نے پایا کہ ٹوٹے دل والا اس وقت اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے جو ہمدردی کرے گا اپنے ساتھ لگا کر لے جائے گا ٹیسلا میں جو اسپتال ہے آنکھوں کا جہاں علاج ہوتا ہے آپ جائیں باقاعدہ وہاں روٹین جو ہے وہ ہے ان کی صبح اور شام وہ گشت کرتے ہیں اور یسوع مسیح آپ کو جو ہے وہ شفا دے اور یسوع مسیح آپ کا خیال رکھے اور فلاں کرے اور گھین کرے اور اس وقت وہ بیمار ہوتا ہے اس وقت جو بھی اسے لا کر دوائی دے گا وہ اس کا جو ہے وہ سردار ہے وہ اس کی بات سنے کبھی کسی مسلمان کو بھی کسی نے ہولی فیملی اسپتال میں دیکھا ہے غریبوں کے پاس پھر کے پوچھتے بابا آپ کے پاس دوائی کے پیسے ہیں صرف تین ساڑھے تین روپئے کی دوائی کی خاطر میں نے ایک آدمی کو دیکھا ایک بوڑھا تھا میرا یہ بھائی جو مہربان شہید ہو گیا یہ اسپتال میں ایڈمٹ تھا نمونیا تھا تو یہاں سے میں سیدھا اسپتال ہی گیا وہاں پنڈی تو ہفتہ اشرا وہیں اسپتال میں رہا رات دن تو بابے کو چوبیس گھنٹے سے ایک سو چار بخار ڈاکٹر نے چٹ لکھ کر دے دی وہاں تو دوائی آپ نے اپنی منگانی اور بابے نے اٹھا کے کہ کچرے میں ڈال دی پیسے ہوتے تو منگاتا نا اب ڈاکٹر نے سے آگے پوچھا بابا بخار نہیں نے دیکھا بابا بخار نہیں اترا وہ دوائی کھائی تھی انجیکشن دوائی منگایا تھا ہاں بیٹا پیسے نہیں ہے میرے پاس تو ڈاکٹر اس پہ چلا گیا اب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ وہ ملی کہاں وہ تو صبح کی شفٹ والے صفائی کر کے ڈال دیتے ڈاکٹر سے ڈھونڈا تو ڈاکٹر صاحب بھی جب وہ شفٹ تبدیل ہو گئی ہے دوسرے ڈاکٹر صاحب اندر ریسٹ کر رہے تھے آرام کر رہے تھے تو وہ جا کے کہیں کچرے سے ڈھونڈ کے لائے اور وہ ساڑھے چار پانچ روپے کا وہ سارا تھا اور لاٹ جا کے تو وہ بابا کو لگوایا وہ تو اس قسم کے تین ساڑھے تین دس پندرہ بیس روپے والے مریض پڑے ہوئے کبھی کوئی گیا پوچھنے بھائی آپ کو دوائی کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو آتا ہی کوئی نہیں پوچھنے کے لیے وہ زرخیز زمین ہے جہاں لوگ ملیں گے آپ کو اللہ والے باقی متکبر جو ہیں ان پہ آپ سارے درس گھول گھول کے پلا رہے ہیں اور انہیں آپ انٹرکان میں بلوا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کے دل میں اترے گا نہیں دروازے بند ہیں ان کے کھلا ہوا دروازہ اگر دیکھنا تو وہاں جاؤ اسپتالوں میں دیکھو وہاں بات اثر کریں اور جانے بھی وہی دیتے ہیں چائنا کا انقلاب آیا تھا تو کسان لائے تھے غریب رشیا کا آیا تھا تو تھوڑا براتی والے لائے تھے غریب فرانس میں آیا تھا تو غریبوں نے تک چلتا تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بھی غریب تھے جو جانے دیتے کوئی امیر مرتے دیکھے آپ نے امیر اور غریب کے اندر آپس میں ان کی بحث چل نکلی کہ اللہ کو پیارا کون ہے بات نکلی چلی جا رہے تو اب کہہ رہا ہوں امیر غریب کی بات آ گئی تو امیر نے کہا بھائی ہم اللہ کو پیارے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور سو میں سے ڈھائی روپے بھی مانگتا ہے تو ظاہر ہے ہم اللہ کو عزیز ہیں اسی لیے ہم سے مانگتا ہے غریب نے کہا بھائی مانگ تو آدمی دشمن سے بھی لیتا ہے جب ضرورت پڑے لیکن دیتا صرف دوست کو ہے یہ دیکھو اللہ مانگتا کس کے لیے ہمارے لیے مانگتا ہے نا تم سے لے کے دیتا کس کو ہے ہمیں تو پیارے کون ہوئے تو انا آئندہ منقشر القلوب میں ان ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں مجھ سے جس میں ملنا وہاں آؤ مجھے پانا ہو وہاں آؤ یہ ٹوٹے دل والے تو اگر آپ حالت استرار میں کسی کی مدد کریں گے تو لا محالہ وہ آپ کا مشکور ہوگا یہ اس کی انسانیت کی ایک لازمی مجبوری ہے وہ نیک بندہ ہو یا نہ ہو بات سمجھ لگی آپ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ لا تجعل الفاظ علی یدن فیحبہ قلبی اللہ کسی فاسر کسی فاسق فاجر کا مجھ پر احسان نہ ہونے دینا میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے شکر وہ جذبہ ہے کہ جو آپ دیکھیں آپ حیوان کو بھی پانی پلائیں تو ایک دفعہ اٹھا کے منہ آپ کو بڑی پیار کی نگاہ سے وہ دیکھتا اور وہ اس کے پیچھے جاتا ہے یہاں ہمارے اندر وہ صاحب ہیں بنیوں کو وہ کھانا دیتے ہیں قیمہ وغیرہ بنا کے آپ اندازہ کریں جب وہ نکلتا ہے نماز پڑھنے تو مسجد تک ساتھ آتی ہیں مسجد سے نکلتا تو کینٹین تک اس کے ساتھ جاتی ہوں وہ آٹھ دس ہوتی ہیں اور اتنی آدمی ہوتی ہیں کسی کے ساتھ نہیں جاتی اس کے ساتھ کیوں جاتی ہیں انہیں پتا یہ ہمارے کھانے کا بندوبست کرتا ہے تو انسان تو انسان ہے اگر آپ کے امال درست ہیں تو جب اس کا پیار بڑھے گا آپ سے تو وہ آپ کے امال لینے کی کوشش کرے گا آپ جیسا بننے کی کوشش کریں پیار محبت کا یہ تقاضا ہے بچہ باپ سے پیار کرتا ہے تو اس کی جوتی اپنے پاؤں میں ڈالتا ہے یہ میرے ابا کی جوتی اسے پوری ہو یا نہ ہو لیکن اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو فالو کرو وہ باپ کی جوتی اپنے پاؤں میں ڈال دیتے پیار سے ڈالتا ہے اگر آپ کے امال اچھے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو فالو کرے تو اسے پیار کریں اس کی مصیبتیں دور ہٹائیں مسائل میں اس کی مدد کریں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود جب آپ سے متاثر ہوگا تو خود ڈھونڈے گا یہ آدمی کیا پسند کرتا ہے وہ دیکھے گا یہ نماز پسند کرتا وہ نماز پڑھنی شروع کر دے یہ دیکھے گا یہ کس کون سے اعمال پسند کرتا ہے وہ آپ جیسا بننے کی کوشش کرے گا اور آپ پوچھیں گے نہیں کہ بابا بخار چڑھا گا نماز بھی پڑھتے ہو کہ کوئی نہیں دوائی لا کے دوں اگر نماز پڑھتا تو لا کے دوں اگر نہیں پڑھتے تو نہ لا کے دوں میں پھر کوئی نماز ہی دیکھوں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ نمازی مسکین کو دو نمازی یتیم کو دو یہ تو ان کا حق ہے یتیم یتیم و اسیرا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا یہ اس کا اپنا عمل ہے تجھے اس کی مدد کرنی ہے رب میں جیسے کھلا رہا ہے نا رب رزق دے رہا ہے آکسیجن دے رہا ہے جینے کے لیے اگر اس کا گلا گھونٹنا ہو تو سب سے پہلے ہی گھونٹے تو بہرحال جتنا تقاضا ہم مسلمانوں سے ہے سماجی کاموں کا اور جتنا اجر ہمیں ملتا ہے اس پر عبداللہ عالمی عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی صاحب آئے انہوں نے ان سے آ کے کسی کا گھر پوچھا تو آپ نے تھوڑی دیر سوچا اس کے بعد اسکار سے نکلے اور جا کے اس کو گھر بتایا اس کا رستے میں کوئی صاحب ملے اور انہوں نے پوچھا کہ سے تھے میں ہاں لیکن میں نے ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی حاجت کے لیے اس کے کام کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اسے دس سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے ایک قدم دس سال کا اعتکاف اور ایک اعتکاف آدمی کو جہنم سے تین خندق دور کر دیتا ہے ایک رات کا اعتکاف تین خندق دور کر دیتا ہے اور ایک خندق کا فاصلہ جہنم سے پانچ سو سال کا پندرہ سو سال نوری سال لائٹ ایک رات اور ایک قدم پر دس سال کا اعتکاف کہتے میں نے اس کا حساب لگایا تو مجھے نفع اسی میں نظر آیا کہ بھائی اس کو میں رستہ دکھا کے آتا اس کا تو میں قضا کر لوں گا یہ ہے سوشل کام یہ ہے سماجی کام یہ ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی خدمت کرنا اور آپ دیکھیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جب خلیفہ نہیں تھے تو ایک عورت تھی بیوہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اس کی تو آپ اس عورت کو جا کر اس کے جو مویشی تھے ان کا دودھ دو کے دیا کرتے تھے جب آپ امیر بن گئے خلیفہ بن گئے تو اس عورت کے ذہن میں یہی تھا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے اب میری بکریاں کون گی تو جب وقت میں کر رہا بکریاں دھونے کا وقت تو دروازہ بجا تو اس کی بچی تھی چھوٹی سی اس نے اس میں سے دیکھا تو آواز ہی حال بل شا یا اما اما وہ دودھ دھونے والا آیا اب اسے کیا بتا میری نے تو یہ عورت جو ہے یہ نکلی اور دیکھا کہ وہ وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھا تو اس نے بیٹی کو چھڑکا کہ یہ تو امیر المومنین ہے تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ بچی کا وہ جو اس نے لقب مجھے دیا وہ زیادہ عزیز یہ حال ابل شاہ بکریاں دھونے والا مجھے زیادہ عزیز اور ایک خاتون کا تو آپ کو بری تھی بیچاری اندھی بھی نابینا بھی تھی یہ آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف عربی کی کتاب ہے کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی تھی اور اس کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس کا گھر بھی صاف رہتا ہے پانی بھی گھرے میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ کھانا بھی کھایا ہوا ہوتا ہے اس نے تو عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس درک میں رہے کہ یہ کون ہی آدمی کام کرتا ہے شہری سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اس نے مڈاخا مارا ہوا ہے کے اس نے سب سے پہلے جناب وہ جھاڑو دی اور اس کے بعد وہ گیا اور گھڑا اٹھا کے جا کے پانی بھر کے لا کے رکھا اس کے بعد اس نے کھانا تیار کیا اور پھر اس بوڑھی عورت کو اس نے کھلایا تھوڑا تھوڑا کر کے تو انہوں نے ایک دم اس کا رستہ روک لیا جب وہ فارغ ہو کے چلا تو دیکھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تھے اور وہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا تو آخر کوئی تو بات تھی نا نماز ان کی کم نہیں تھی وہ تو وہ ہستیاں تھیں نے فرمایا اگر انہوں نے مٹھی بھر کھجوریں دی ہیں اور بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر سونا دیں تو دونوں برابر نہیں تو ہم سب سے اس معاملے میں پیچھے ہونا ہمیں سب سے آگے چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ویری ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تانے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور عیسائی کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے ایک آفس میں عیسائی بھی کام کر رہا ہو اور مسلمان بھی کام کر رہے ہو مسلمان مسلمان کے ساتھ دشمنی کرے گا اور عیسائی کے ساتھ جاری کرے گا مسلمان کو سلام نہیں دے گا مگر اس کو جا کے گڈ مارننگ لازم کرے گا حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے ان نمل مومنون انہوں اور یہ جو حدیث میں پڑھی ہے میں نے مسلم کی اس کے آخر میں جا کر ہے کہ جس کو جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کو اس کا نصب آگے نہیں بڑھائے گا قیامت کے دن جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑے گا اسے اس کا نصب آگے نہیں بڑھائے گا ایسا ہوتا نا جی بہت لیٹ آئے پیچھے رہ گئے تو کہا کہ جی چودھری صاحب آگے تشریف لے آئے کرسی خالی رکھی تھی چودھری صاحب کے لیے تو چودھری صاحب کے نصب نے ان کو پیچھے سے آگے اللہ قیامل کے دن نہیں کہے گا چودھری صاحب ملک صاحب بد صاحب دار صاحب تشریف لائیے عمل نے پیچھے رکھا تو نو کا بیٹا بھی کیوں نہیں ہے پیچھے رہے اور عمل نے پیچھے رکھا تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا باپ بھی کیوں نہیں ہے پیچھے رہے فلاں صاحب بین نہ ہم یامل قیامت قیامت کے دن کوئی نصب نہیں ہوگا عمل کی بنیاد پر جو کرسی ملے گی اگر عمل کی بنیاد پر عمل کی پیمنٹ تم نے کی ہے فرسٹ کلاس کی تو فرسٹ کلاس ملے گا عمل اکانومی کلاس کا تو اکانومی کلاس ملے گی نصب کی بنیاد پر کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا وہاں پر تو سب سے پہلی بات اگر چاہتے ہو کہ اللہ وہاں تمہیں رسوا نہ کرے بہت بڑا مرحلہ ہوگا جہنم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہمیں پتا ہے ہمارے عملوں میں بہت سے ہمیں جہنم میں لے جانے والے اور ایسا بھی ہے کہ ساری زندگی بھی رہے تو وہ ختم نہ ہو یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہوگا عمل اعمال اللہ بچائے آدمی یہ بھی منتیں کرے گا کہ اللہ ٹھیک ہے جہنم کا فیصلہ کر دے تو میں جہنم جہنم میں ڈال دوں لیکن یہ لگا کے دکھا نا وہ اللہ کا جاب ہے یہ رسوائی اللہ کا جاب ہے ماں بھی دیکھ رہی ہے کوئی جانی ہے تو اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے وہ فلم بہن بھی دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے بھائی بھی دیکھ رہا ہے دوست بھی دیکھ رہا ہے کیا رسوائی ہے رسوائی سی رسوائی ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ تخذنی یوم یوم والا بنون اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن اٹھایا القیامہ اللہ رسوا نہ کرنا قیامت کوئی رسوائی سی سے ٹھیک ہے عمل جیسا بھی اللہ فیصلہ کر دے میں بھگت آؤں گا لیکن یہ رسوائی نہ ہو یہ دکھا نہ لوگوں کو اگر یہ چاہتے ہو کہ نہ دکھائے تو تو بھی لوگوں کے لے کر پھر گلی گلی نہ پھر تو لوگوں کو چھپا اللہ تیرا چھپائے گا بڑا آسان فارمولہ ہے چاہے وہ آبدار ہی ہے نہ کیا ہو تو لے کر پھرنا یہ تو بہتان ہے نا ایبدار بھی ہے تو چھپا ایک شخص نے اپنی بیٹی کی آ کر شکایت کی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میری بیٹی خراب ہے فلاں غلام کے ساتھ تو آپ نے پھر ظاہر ہے بات جب عدالت میں پہنچ جائے تو پھر تو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے جو سزا تھی وہ دی آپ نے لیکن اس کے بعد کو آپ نے سرزنش کی اس کو انکریج نہیں کیا ڈسکریج کیا آپ نے فرمایا کاش تو اپنی بیٹی کا گناہ چھپا لیتا ایبدار جانی بیٹی اسلام یہ نہیں کہتا لے کر گلی گلی پھرو اسلام نہیں کہتا کہ اس کے شور کو بھی بتاؤ آپ نے فرمایا تو باہر تھا نا تو نہیں ڈھکے گا تو کون ڈھکے اگر تو اپنی بیٹی کی آئے پر پردہ ڈال لیتا تو اللہ نے چھپایا ہوا تھا تو نے رسوا کر دیا اپنی بیٹی اور آپ نے فرمایا لوگوں اگر تمہیں کسی کا آئے معلوم ہو تو اسے اپنے تک رکھا کرو اللہ تمہارے ہاتھ چھپائے میرے پاس آئے گا تو پھر تو سزا ہوگی نا پھر تو عدالت میں آ کر پھر تو قانون کے مطابق معاوضہ ہوگا لیکن اپنے تک رکھا کرو اسے نہیں چاہتا لے کر پھرو تو ایک ہو گیا مسلمان کی مسلمان سے محبت اور جب تک یہ نہیں ہوگی تم جنت میں نہیں جاؤ گے جیسے وہ ویزے کی ہوتی ہے نا کہ جی یہ بھی آپ نے کاغذات ساتھ دینے یہ بھی دینے یہ بھی دینے ہیں اور ویزے کے لیے بیوی کے ویزے کے لیے نکانامہ بھی ضروری ہوتا ہے اسی طرح جنت میں جانے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے اس میں متفق علی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تدخل الجنت سکھ تؤمنوا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو ولا تؤمنوا مین تحابوا اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو یہ نشانی ہے میگنیٹ اور لوہا نشانی یہ ہے کہ میگنیٹ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے ٹھیک ہے نا جی؟ اگر لوہے کی شکل کی کوئی چیز ہے کالا نیمو کی ہو اور میگنیٹ اسے نہیں کھینچ رہا تو دو چیزیں آپ سوچیں گے آپ سوچیں گے یا تو یہ میگنیٹ نہیں ہے یا یہ لوہا نہیں ٹھیک ہے نا جی تو اگر آپ نے اس میگنیٹ کو چیک کیا کہیں اور ٹیسٹ کیا لوہے کو اس نے کھینچا تو آپ کو پتا چلا کہ نہیں یہ تو میگنیٹ ہے یہ جو ہے یہ لوہا نہیں تھا اخوا مومن تو آپس میں بھائی اگر ان میں محبت نہیں ہے تو یا یہ مومن نہیں ہے یا وہ مومن نہیں ہے اور پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ بہت سے گناگاروں کو معاف کرتا ہے اور لال القدر کی رات میں بھی اس آدمی کو چھوڑ دیتا ہے جو دونوں آپس میں روٹے ہوئے یہاں تک کہ وہ آپس میں راضی ہو جائے ان کا معاملہ پینڈنگ میں رکھ دو بخشوں یا نہ بخشوں جب تک آپس میں راضی نہیں ہوتے بلا تو حتہ تحاب دو آپس میں محبت نہ ہو تو تم مومن نہیں ہو اور مومن نہیں ہو تو جنت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اعلیٰ عبدالحکم عال شعیم اضافعال تو منہ ہوتا بب تم میں تمہیں وہ ایسی چیز نہ بتا دوں اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے افس سلام تم آپس میں سلام بہت کیا یہ ایسی اینٹی سیپٹک اینٹی بایوٹک چیز ہے اینٹی بیکٹیریا اینٹی وائرل چیز ہے ایسے ایسے کینے یہ دھو دیتا ہے سلام آپ کی کسی کے ساتھ دو چار دن ہفتہ پہلے کوئی بیماری ہو گئی تھی کوئی کلامی ہو گئی تھی وہ بھی آ رہا ہے آپ بھی آ رہے ہیں آپ نے سمجھا کہ اب وہ مجھے سلام نہیں کرے گا میں بھی اسے سلام نہیں کروں گا دور سے آپ اپنا موڈ بنانا شروع ہو جائیں گے اور جب آپ پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ السلام علیکم وہ سارا محل آپ کے موڈ کا دلام کر کے گر گیا آپ نے کیا سوچا تھا ہوا کیا اس نے یوں سمجھے کہ تاب آپ نے جار مار دیا آپ کے قلعے پر پلٹ کیا آپ کو کہنا پڑے گا وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے جی اور سنا بس دروازہ کھل گیا نا جو جی، شیطان نے بند کر دیا تھا محبت کا وہ سلام نے کھولا ہے